ہیں ان کا تھوڑا سا یہ سوال ہے کہ وہ نماز پڑھنا نہیں سیکھ سکے تھے اب وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی لیکن وہ کچھ کنفیوز ہیں کہ یہ رکاتیں جو ہیں یعنی رکاتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے دو رکاتیں یا چار رکاتیں یعنی کیسے ادا کی جاتی ہیں ویسے ویسے تو خیر انہیں جو ہے کسی مولوی صاحب سے جا کر سیکھنا چاہیے لیکن بہرحال انہوں نے یہ سوال کیا ہے جزاک اللہ خیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکت ہوتی ہے جب آدمی کھڑا ہو کے نماز کے لیے باندھ ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فجر کی دو سنتیں ہوتی ہیں دو فرض ہوتے ہیں پھر زور کی چار سنتے ہیں چار فرض دو سنتے ہیں دو نفر پھر اثر کی چار فرض پہلے چار رکت سنتے ہیں موقع غیر موقع ہیں چاہیں پڑھیں بہت سواب ہوگا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا مغرب کی تین رکعت فرض ہیں پھر دو سنتے ہیں پھر دو نفل ہیں اسی طریقے سے چار رکعت سنت غیر مقدع ہیں پھر چار فرض ہیں پھر دو سنت ہیں پھر دو نفل ہیں پھر دو تین اور پھر دو نفل ہیں اب جب آدمی نے کھڑا ہونا ہے تو نیت یوں کرنی ہے میں دو رکعت نماز سنت پڑھ رہا ہوں فجر کی اللہ اکبر تقویر تحریمہ اس کو کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دینے ہیں اس کے بعد سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ ہما وابی حمدی کا و تبارہ قسم کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیرک پھر پڑھنا ہے تبز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھنا ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنی ہے سورت الحمد الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین اس کے بعد جو آپ کو قرآن کی صورت آتی ہے سب سے زیادہ آسان تو قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یا کل احد یا اس سے بھی اگر آپ چھوٹی سورت پڑھیں ان نہ آ کوئی نہ کل ربی کا ون ہر ان شان اب سر یہ سورج یا جو آپ کو جلدی یاد ہو جائے اس کو یاد کیجیے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو کرنا ہے رکو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کے جھک جانا اور برابر اپنے سر اور پیٹھ کو کر دینا نظر جو ہے وہ پاؤں کے انگوں پر رہے تین مرتبہ ہے سان ربی العزیز اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے سمیع اللہ حمیدہ پڑھنا ہے اور لال اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے سعیدے میں تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ پھر کھڑے ہونا ہے دیر بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر تین مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العلیٰ یہ ایک رکت پوری ہوگی اب رکت کو اٹھ کر پھر دو فاتحہ سے شروع کرنا ہے ایک سورت پڑھنی ہے پھر پھر دو سجدے کرنے ہیں یہ دو رکت پوری ہو گئی سب کے بعد ہے جب دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے تو پڑھنا ہے بس سولہ بات ہو تو یہ بات السلام علیکہ جوہنبی رحمت اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا و ارا عباد اللہ صحیح اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ تشہد ہے اس کے بعد روشی کا دعا جو آتی ہے پڑھے نہیں آتی تو یہاں تک پہنچ کے آپ کی نماز مکمل ہوگی اگر چار رکھتے ہیں تو پھر اب دو رسول پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے پھر سورت فاتحہ پڑھنی ہے سنتے ہیں تو آگے سورت بھی ملانی ہے واجب ہے تو سورت بھی ملانی ہے اور اگر فرض ہے تو سورت نہیں ملانی صرف سورت فاتحہ پڑھ کے رکوع چلے جانا ہے اور اگر گھر موقع سنتے ہیں یا چار فرض ہیں تو پھر تیر میں آگے دوسری دعائیں پڑھ کے پھر کھڑے ہونا اور پھر سبحان اللہ سے شروع کرنا ہے یہ کول گائے بھائی ان کو رکھتے ہیں اس کو تو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے آپ اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سب کام چھوڑ کے دو چار دن جو ہیں وہ کم از کم اتنی سیکھ لیں جتنی میں نے عرض کی اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اور دعائیں دعائیں کنوت ہے آج تک کچھ اور چیزیں پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یاد ہوتی جائیں گی جی بلی قریشی بھائی السلام علیکم مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے